صدق الله العظيم میرے پیارے بھائی اور بزرگوں دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے یہاں حالات آتے ہیں رات بھی ہوتی ہے دن بھی ہوتا ہے صبح ہوتی ہے شام اندھیرا اجالا یہ ہوتے ہیں کائنات پر انسانوں پر بھی حالات آتے ہیں غریبی بھی آئی مالداری بھی آئی تندرستی آئی بیماری آئی محبت آئی عداوت آئی سستی آئی چستی آئی ہاں رات اور دن بدلتے ہیں یقلب اللہ اللہ والنہار رات اور دن اس طرح بدلتے ہیں ایسے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں بچپنا تھا وہ ختم ہو گیا زمانے آ گئی پھر ڈل گئی کا ہو گیا پھر وہ بھی ختم ہوا بڑا ہو گیا یہ حالات کا گھر بنایا ہے اللہ نے تو اس میں آدمی کیا کرے حالات تو قبضے میں ہیں نہیں حالات تو اللہ کے قبضے میں اللہ پیدا کرنے والے ہیں حالات کے بھی اسباب کے بھی اسباب بھی اللہ نے پیدا کیا ہے حالات بھی اللہ پیدا کرتے ہیں صاف نظر آتا ہے آدمی کے قبضے میں نہیں ہے بچپنا تھا وہ قبضے میں نہیں تھا کہ بچہ ہی رہے جوانی آئی وہ بھی قبضے میں آدمی جوانی رہے کچھ نہیں قدرت ہے تصرف کرتی ہے قدرت قدرت اپنا تصرف کرتی ہے اس لیے حالات بدلتے ہیں چڑھتے ہیں اترتے ہیں عروج اور زوال یہ سب دنیا میں ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے حالات کیا نوعیت ہے اس کی تو ایمان والوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ حالات حالات ان کے امتحان کے لیے ہے جی ہاں حالات امتحان کے لیے ہے اور حالات میں جو حکم پورے کیے جائیں گے وہ کامیابی کے لیے ہے حالات میں جو حکم پورے کیے جائیں گے وہ کامیابی کے لیے اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہر حال میں حکم الہی کو دیکھے اللہ کے حکموں کو دیکھے اور حکم کے حساب سے اپنی زندگی گزارے یہ حکم ہے مذہب کی زبان میں اس کو استقامت کہتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ رہو استقامت کے ساتھ رہو ہاں ہو کر کے رہو استقامت حالات ہیں پابند رہو تاکہ حکم نہ چھوٹے حال اچھا ہے تو شکر کے ساتھ حکم پورے کرو حال ناگوار آئے تو صبر اور ضبط کے ساتھ حکم پورا کرو دونوں ہی چیزیں ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے صبر بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ شکر بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہاں، صبر بھی اللہ کو پسند ہے یہ کے پر دونوں قسم کے حالات آئے راجبیہ کرام کو اللہ نے خوشحال بنایا خوشحال بنایا داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو بہو تین نام کل شہید وہ کہتے تھے بہو تین نام کل شہید ہم کو تو سب چیزیں دی گئی ہے ان حضا اللہ الفضل المبین اور یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ بہت چیزیں دی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا بادشاہ بنایا علیہ السلام ان کے بیٹے ان کی بادشاہت تو مشہور ہے ان کو ایسی بادشاہت ملی کہ کسی کو نہیں ملی ہاں حال اونچے سے اونچے بنا دیے باقی امن کرام کے حالات یہ سخت آئے ناگوار حالات آئے بیماریاں بھی آئی اور دشمنیاں بھی آئی ہاں۔ تنگیاں بھی آئی مظالم بھی برداشت کیے یہ سب یہ راستہ ہوا کہ اللہ کو صبر پسند ہے اللہ تعالی کو شکر پسند ہے اپنے ایمان کے تقاضے پر قائم رہ کر کے صبر کی صفت شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے صبر ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور انہیں اللہ بے حساب اجر دیں گے صبر کرنے والوں کا اجر یہ بے حساب ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے تو صبر کے راستے سے جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے وسائل کٹ گئے ہیں رکاوٹ کوئی چیز معنی نہیں ہے وہ ہے اور اللہ ہے وہ صبر کرے ایوب علیہ السلام کا صبر کہ بیماری آئی بڑی زبردست آزمائش آئی اس میں صبر کیا اللہ پاک خوش ہو گئے ہاں شادا شی ہو صابرا نعم العبد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب تعریف کی ہے تعریف کی ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا اللہ تصدیق اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا نعم العبد بہت ہی اچھا بندہ ہے ایوب بہت ہی اچھا بندہ ہے مطلب رجوع کرنے والا ہماری کرنے والا شکایت نہیں ہے شکایت نہیں ہے ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے کرام کی شان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کی صفات بتائی ہیں ہم کو حالات کے ساتھ ساتھ ان کی کیا صفتیں رہی کتنا وہ قائم رہے اور ہم یہ کرام گرام نے اللہ کی صفات بتائی ہیں اللہ کی شانیں کھولی ہیں ہمارے واسطے اللہ کی یہ شان ہے اللہ کی یہ شان ہے ہاں اللہ کی یہ سنتیں ہیں یہ کیا اللہ نے یہ کیا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو ننانوے نام ہے ایک نام ذاتی باقی نام سب صفاتی کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں اللہ کی صفتیں ہیں اور اللہ کی یہ صفتیں اور یہ نام نام بھی ہیں کام بھی ہیں خالی نام نہیں باطل جتنے معبود ہیں وہ تو نام کے ہیں باطل محبود نام اسمام سم اغان تم بابا کچھ نہیں ہے نام نام ہی ہے اللہ کی کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے صفات کے ساتھ اپنے کمال اور جمال کے ساتھ جلال کے ساتھ یہ بتائیں اور پھر اس کے انعامات اور اکرامات کا تذکرہ کیا نبیوں نے کہ اللہ کے انعامات دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو اللہ کے انعامات سمجھا رہے قرو نعمت اللہ علیکم اجعال فیکم انبیاء اجعالکم ملوکا وآتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین اے بنی اسرائیل سوچا کرو نعمتوں کو تمہاری قوم میں اللہ نے ہم پیدا کیے ہاں کتنا بڑا کرم تمہارے اندر تمہاری قوم میں انبیاء پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا بادشاہ تو ایک ہوتا ہے لیکن بادشاہ کی قوم بھی بادشاہ حکمران ہاں حکمران ہے یہ دوسرا حکیمہ کہلاتا ہے کیا یہ حکمران ہے یہ قوم حاکم ہے تم نے بادشاہ بنا دیا یعنی دنیا دنیا دنیاوی اعزاز بھی دیا اور دینی اعزاز بھی دیا اللہ کی شان دیکھو کہ تم نے دنیا کا اعزاز دیا اور تم نے دین کا اعزاز بھی دیا اور تم نے ایسا نوازا کہ ایسی نوازش کسی کو نہیں ملی اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اس کی شان صفات اس کے عطایا اس کے انعامات دکھلا دکھلا اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی صفتیں بتائیں یہ ہمارے بندے ہیں یہ ابراہیم ہیں ان ابراہیم الحلیم منیب ابراہیم بہت تحمل کرنے والے بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے شاکرن لعنوں میں اللہ کے نعمت کا شکر گزار ابراہیم یہ سب بتایا اللہ کی شان جو کہ شان صفات یہ چیزیں پسند ہیں تو اگر قائم رہا آدمی تو اس کو بھی ان صفات سے فیض ملے گا قائم ہاں۔ رہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے حکموں پر قائم رہیں اپنے کام پر قائم رہیں یہ تمام حضرات اس پر قائم رہے ہیں ہر حال میں اور ان میں یہ باتیں پیدا ان کی یہ باتیں ہیں ان کی یہ صفات ہیں اور اللہ نے ان کے ساتھ یہ کرم کا معاملہ کیا ہے بعض نبیوں کے حالات اونچے بنائے وہ اونچے حال میں کیا کرتے تھے اونچے حال میں اللہ تعالیٰ کی اونچی عبادت کرتے تھے اونچا کام کرتے تھے یہی طریقہ ہے کہ جتنی نعمتیں آئیں جتنے حالات اچھے آئیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی سے اچھی طرح پوری کریں کیوں کہ ہمارے حالات اللہ نے اچھے بنائے ہیں کوئی عذر نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ نے ہمارے حالات اچھے کر دیے ہیں اس لیے ہم اللہ کے کام کو بھی اور اس اپنی ذمہ داریوں کو بھی اچھی سے اچھی طرح ادا کریں گے پابند ہو کر کے یہ نبیوں کا طریقہ اور نبیوں کی زندگی میں سے ہمیں یہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اتنے مشقت جھیلتے ہیں حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ پر تو اللہ کا بہت فضل ہے تو کہنا فضل اللہ علیہ کا پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں بخشے بخشائے ہیں سب معاملہ صاحب ہے سب معاملہ صاف ہے آخر میں انعام انعام ہے اکرام اکرام ہے اللہ کے شایان شاہ فاطمہ رضی اللہ روتی اوپر چہرے تھی ماں کر با بھی حضور کی آخری حالت تھی وہ رو رہی تھی کہ ماں کر با بھی ہائے میرے باپ پر کتنی کتنی تکلیف ہے فرمایا اللہ کر با لیا بھی کے بعد ہے آج کے بعد میرے باپ پر کوئی بھی تکلیف ہے ایسی موت کی تکلیف ہے بخشے بخشائے ہیں ٹھیک ہے آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر آپ اتنی مشقت جھیلتے ہیں تو یہ جواب دیا جناب نے کہ افلا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بنتا نہ بنوں مجھ کو نوازا ہے مجھے دیا ہے تو اس کے جواب میں کروں پڑھ کے سو جاؤں کہ نہیں نہیں پڑھ کے سونا نہیں ہے بلکہ اس کے جواب میں میں اللہ کا شکر گزار بن کر بنوں گا یہ اطاعت کا اونچا پہلو کہلاتا ہے اطاعت اور تابے داری کا اونچا پہلو یہ نعمت دینے والے کی نعمت کے جواب میں شکر گزارنا زندگی گزارے کہ میں تو تیری نعمت کے نیچے ہوں تیری نعمتوں سے اٹا پٹا ہوں ہاں اس لیے جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں تیری شکر گزاری میں جو ہے اپنے توانائی یا اپنی طاقت لگاؤں گا جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کے پہلو سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے انعام اکرام سے نوازا ہے تم نے کیا کرو شکر کرو ہم پہلو سے ہوتی ہے کہ ہم کو نوازا ہے ہم نے نوازا ہے ہمیں ہم بھی اپنی شکر گزاری میں آگے آگے رہیں گے یہ پہلو نکلا اختامت کا اللہ نے نعمتیں دی ہیں خوشحال بنایا ہے تندرستی دی ہے حالات اچھے ہیں تو پھر کہ پھر اپنے کارگزاریاں بہتر سے بہتر بناؤ ہے شکرا تو قلیل نباد داؤد شکور السلام ان کے خاندان پر نعمتیں بہت تھی جیسا میں نے کہا تو یہ تقاضا آیا اپنی کاروائیاں اپنی کار گزاریاں شکر والی بناؤ اتنی نعمتیں ہیں کہ بہت گنی نہیں جائے گی گنی نہیں جائے گی اتنی نعمتیں ہیں ایک نعمت سے کئی نعمت ہوتی ہے نعمت ایک ہوتی ہے ایک ایک نعمت سے کئی نعمت ہوتی کون گنے گا کون گنے گا خالی آتی ہے تو آنکھ دیکھتی نہیں ہے بہت کچھ کرتی ہے خالی بولتی نہیں ہے بہت کچھ ہے انگلش کے اندر کون کی نہیں نعمتوں کو سوچ نہیں سکتے ہمارے ایک دوست ہے انتقال کر گیا بیمار ہو گئے ملنے کے لیے گئے ہم لوگ میں نے پوچھا ہری صاحب کی تکلیف ہے منہ کا لو آپ گیا لو آپ پھوک کوئی ٹھوکے تو کی نہ کوئی ٹھوکے تو نہ کھینچے اگر دیا وہ سوکھ گیا ہے اس کی دوا ہو رہی ہے جواب اپنی جیسا نعمتیں ہیں کہ منہ کا لواب سوکھ گیا ہے اس کی دوائی ہو رہی ہے لواب جو آپ کے چشمے ہیں اندر آدمی کوئی چیز منہ میں رکھتا ہے تو کچھ چھوٹتا ہے ہے ہاں اور اس چیز کی تحلیل ہو جاتی اندر تو کھانے کے قابل نکلنے کے قابل ہضم ہونے کے قابل ہو جاتی ہے ہاں نہ تو ہتھیلی پہ گوڑ رکھے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا نہ میٹھا ہوگا نہ وہ نہ وہ نرم ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ لوہا نعمت یاد کرو اللہ کی طرف سے نعمت یاد کرو نعمتیں دی ہم اس لیے میرے کا یہ موضوع ہے کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا اور اللہ کا اور موضوع کیوں ہے اللہ نے ان سے یہ تقاضا کیا ہے یہ تقاضا اللہ نے کہ شکر گزار بنو اے ملو داود شکرا اے داؤد کے خاندان والو اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ طرح نعمتیں بڑھ رہی ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں بڑھ چڑھ کر کے پورا کرو اور خوش خوش پورا کرو خوش خوش کہ اللہ نے یہ دیا ہے یہ دیا ہے یہ کیا ہے ہم بھی یہ کریں گے یہ دیں گے خوشی کے ساتھ مونا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں بشاشت کے ساتھ رہو خوش خوش رہو بشاشت کے ساتھ رہو خوش خوش کیوں اللہ نے راستہ دیا ہے انعام کا اکرام کا ایمان کا ہاں نجات کا جنت کا راستہ دیا ہے یا خوش رہو کوئی شکایت نہیں الحمد للہ اللہ کو لہٰذا ہم تکلیف آتی کی زندگی کی نعمتوں نے اپنے کاموں کو آگے بڑھ بڑھ کے کر اور اللہ کا تقاضا شکر گزار بنو شکر کی کارگزاری بناؤ حدیثوں میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ تھا حدیثوں میں داؤد کا نعبد الناس اپنے زمانے میں اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے جی ہاں۔ راتوں نے اس طرح عبادت یا اوقات کی تقسیم کیوں کہ اللہ کا شکر گزار بنو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے ہاں اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے لوہے کا کام کرتے تھے لوہے کا کام کرتے تھے کمائی سے کہتے تھے کے بادشاہ تھی اجتماعی مال بہت تھا اس میں سے نکالتے تھے قرآن یا کولو بے عمل ہے حدیث بات میں اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کما کے کھاتے تھے وہ زبر نازل ہوئی اس کی دعوت اس کی تبلیغ اس کی تعلیم تو تھی یہ شکر گزار بنو اللہ نے فرمایا نبیوں پر رکھ کر کے ہم کو بھی بات سمجھائی ہے کہ شکر گزار بنو نعمت دینے والے کا حق ادا کرو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان دعاؤں میں ہمارے لیے رہبری ہے دعا فرماتے ہیں یہ دعا فرماتے تھے اللهم وما رزقتني مما أحب فجله قوة لي فيما تحب اللهم وما رزقتني مما أحب فجله قوة لي فيما تحب پسند کرتا تھا اللہ تعالیٰ تندرستی دیتے ہیں مال دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں محبت دیتے ہیں اچھے حالات وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے دی ہے وہ نعمتیں جو مجھے پسند ہے وہ اگلی میری درخواست یہ ہے یہ نعمتیں ایسی استعمال ہو جاوے کہ مجھے تیری ساتھ میں قوت دینے والی بنے میری ساتھ میں مدد دینے والی بنے یہ نعمت ہے ایسا نہیں کہ یہ نعمت مجھے دوسرے روکنے والی بنے یا یہ مجھے کافل کرے یا مجھے اس کا نشہ چڑھ جاوے یہ بھی ہوتا ہے یہ نعمت کے نشے چڑھ گئے یہ نعمتوں کے نشے چڑھ گئے حق سمجھ میں نہیں آتا ہاں حق تو سمجھ میں نہیں آتا کہ نعمت کا نشہ چڑھا ہوا ہے نشا ہوش کھویا ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے نعمتوں نے ہوش کچھ سمجھ نہیں آتا ایسا ہو جاتا ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا نشا چڑھ گیا حضور نے اسے جنہیں ایسا نہ ہو بلکہ جو نعمتیں ملے وہ نعمتیں میرے لیے طاقت دینے والی بنے اس کام میں کہ جو کام آپ کو پسند ہو اس میں مجھے muda پسندیدہ کاموں میں میرے لیے مددگار بنے جی دعا مانگتے تھے دعا کیا تعلیم تھی کہ نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ مال رہبری نہیں کرتا پشپنا ہی کرتا ہے رہبری تو دین کرتا ہے فرق ہے دونوں یہ دنیا یہ دنیا پشپنا ہی کرے گی اور اور دین دین رہبری کرے گا اس لیے دنیا کو قبلہ اور آگے نہیں بنایا جائے گا اس کو آگے نہیں رکھا جائے گا دین کو آگے رکھا جائے گا دین کو آگے رکھا جائے گا دنیا کچھ بنا ہی کرے گی مان سہارا دیتا ہے آدمی کو خاندان سہارا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے آپ کو سہارا دیا ہے ابو طالب نے شاب ابی طالب نے تین تین سال تک خاندان نے سہار دیا تو مال ہے خاندان ہے یہ سہار ہے اور دین یہ دین رہبر ہے مال رہبری نہیں کرے گا دنیا رہبری ہی نہیں کرے گی ہاں دنیا ہے یہ دین کے کاموں میں سہارا جیسے روٹی پانی آدمی زندگی کا سہارا تو جو نعمت ملے وہ سہارا بنے یہ نہیں کہ رکاوٹ بنے سہارا بنے حکم پورا کرنے میں سہارا بنے آخرت بنانے میں اپنی نعمت سے آخرت بناوے اور آخرت بنے گی دین پر چلنے چلانے سے دین پر چلنے چلانے بغیر آخرت کا بنتی ہے پھر جو دھوکہ ہو گیا دنیا کروڑ کا سامان ہو گیا قافل ہو گیا نعمتوں میں شکر گزار بننا یہ نبیوں کا طریقہ اس کی دعا مانگی اس کی تعلیم کی داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا میں یہ حضرات نعمتوں والے باپ بیٹے تو ان سے شکر کا مطالبہ ہوا شکر گزار بنو کیوں کلی لمبا دیا شکور یہ بڑی شکایت ہے میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں یہ رپورٹ ہے اللہ کی کس کی رپورٹ کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے جی بتایا اکثریت ان کی یہ ہے کہ وہ نعمتیں ملنے پر اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں میں لگ جاتے ہیں شیطان نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی اس لیے اللہ نے ہم کو آگاہ کیا ہے سدی کا حکم ہوا سدی سے انکار کر لیا اللہ نے اسے مردود بنایا تو اس نے یہ کہا یہ آدم اور آدم کی اولاد یہ سبب بنی ہے میرے مردود ہونے کی اب میں اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں انہیں بہکاؤں گا تیرے راستے سے ہٹاؤں گا ایسا بہکاؤں گا کہ ان کی اکثریت تیرا شکر نہیں کرے گی اللہ اکثر ہم شاکرین یہ بہت بڑا چیلنج اس نے اللہ کے سامنے کیا ہے اور شکر گزاری نہیں ہوگی نعمت کی زیادتی ہوگی اور اور, اور جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کی جائے گی استقامت نہیں رہے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ وہ نعمت کے ہوتے ہوئے کھوٹ میں ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ نعمتیں بڑی بڑی قیمتی وہ نعمت ہوتے ہوئے لوگوں کی اکثریت کھوٹ کھاتی ہے نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتی کھوٹ کھاتی ہے نعمت خان مقبول کثیر دو نعمت ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا ہاں دو نعمتیں چیزوں نے فرمایا تندرستی اور فرصت ایک ایک تندرستی اور دوسری فرصت اور فراغ آدمی فری ہے کچھ نہیں ہے کوئی کام نہیں خالی ہے کمانے کی ضرورت ہے نہ سنبھالنے کی سب کچھ ہے فری ہے بالکل فارغ صبح سے شام تک کوئی کام نہیں ہے کوئی بوجھ نہیں ہے فری ہے اور تندرستی بھی ہے بڑی نعمت ہے تندرستی کا تو کیا پوچھنا ایک تندرستی ہزار نعمت ہماری اردو میں مثال ایک تندرستی ہزار نعمت تندرستی نہیں ہے تو ہزار نعمت کیا کام دے دیتے ہیں زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے اندازہ لگائیے اندازہ لگائیں گے زندگی کا زیادہ زمانہ آدمی کا تندرستی میں گزرتا ہے بیماری آخر میں آتی ہے ہاں، ورنہ اکثر زمانہ زندگی کا تندرستی میں گزرتے ہیں کر دے کے معذور ہے لیکن تندرستی کی تندرستی وہ نہیں ہے تندرستی نعمت ہے وہ زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے عام طور سے یہ زمانہ شاہ کیوں ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہاں اپنے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے تو اطاعت تو جب کریں عبادت جب کریں گے ان کو صحت تندرستی ہو ہم نے تمہیں تندرستی دی عمر دی تندرستی دی فراغت دی اب بھی کام نہیں کیا اور یوں تندرستی بہ گئی اور فراغت کے دن بھی ختم ایک کوئی میں کھڑی ہو گئی اس میں پھنس گیا اب کام نہیں ہونے کا الجھن میں پھنس گیا ہے الجھن آ گئی ہے تندرستی چلی گئی अभी बचत की वजह की प्रेशर पे पड़े हैं Get your کہ تیری دی ہوئی ذمہ یہ نعمت سہارا بنے طاقت طاقت دے تاکہ دین پر اور اللہ کے حکم پر قائم رہے تو یہ بڑا ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ حالات میں حکموں پر قائم رہنا حالات میں حکموں پر قائم رہنا ہاں، یہ بڑی چیز ہے استقامت نبیوں سے استقامت کا مطالبہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے استقامت کے ساتھ رہو پابند ہو کر کے حالانکہ وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں معصوم میں تب بھی ان سے پابندی کا تقاضا موسا علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام سے تقاضا قائم رہنا فسٹ تقیمہ موسا علیہ السلام نے کے تباہ ہونے کی کہ اس نے ساری رکاوٹیں کر کی ہے اور بات مانتا بھی نہیں اور لوگوں کو ماننے بھی نہیں دیتا اس بدوا کی وہ قبول ہو گئی اس کی خبر دی اللہ نے کہ جو دعا تم نے کی ہے وہ قبول ہے ہوگا تاکہ آپ لوگ اپنے بات پر قائم رہے دو جی بد دعوتوں کو وہاں فسٹ بھی وہاں دعا میں نے قبول کر لی ہے لیکن تم قائم رہنا ہاں کام کرنا قائم رہنا علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی خبر آنے کے چالیس سال کے بعد فرون ڈوبا ہے سالوں کا چلہ ہوتا تھا تینوں کا نہیں دعا قبول ہوئی ہے اور اس کو ہلا کریں گے تاکہ تمہیں اپنے کام پر قائم رہنا ہے تو کتنا عرصہ ہوا کہ وہ چالیس سال کے بعد ہوا ہے وہ ہاں، دعا بھی قبول ہے اور چالیس سال کام کرو ہے ہاں، رہو ہاں، اپنا کام کریں گے بندہ اپنا کام کرے گا حالات کی وجہ سے دل ادھر ادھر نہ ہو جاوے اچھے حالات میں ڈوب گئے دل ادھر پلٹ گیا ناگوار حالات میں مایوس ہو گئے اور دل ادھر پلٹ گیا تو پھر کب کام کرے گا پہلے زمانے کے جو اللہ کے خاص بندے تھے ان کی دعا تھی وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہمارے لیے راسخین فی العبادات راسخین فی العلم اس علم میں گہرے اور پکے ہوتے تھے میرے بندے وہ دعا مانگتے تھے کیا دعا مانگتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جو علم میں پختہ تھے عمل کے لحاظ سے یقین کے لحاظ سے اپنے علم میں پکے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ ہمارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں رکھنا اللہ تجھے کلو بنا اے اللہ ہمارے دل ٹیڑا نہ ہو جائے ہاں ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی بندے کی حرکت سے تو دل ٹیڑے ہو جاتے جیسے کوئی برتن پانی کے لیے نل کے نیچے رکھا سیدھا ہے وہ پورا پانی لے رہا ہے اور برتن چڑھا ہو گیا پانی بہ جائے گا پانی بہ جائے گا اور برتن بھی نہیں وہ ہو گیا تو فیضان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایتوں کا کیوں سیدھا قائم ہے تو فیضان ہوتا ہے ان تقرب تقرب تو اس کی دعوت ہے جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اپنی تائید اور اپنی رحمت اس طرح طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں کیونکہ ہاں، یہ سیدھا ہے فیضان ہوتا ہے اوپر سے ہاں، ایک دو ہاتھ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تائید اور اپنی مدد اور رحمت دو ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں یہ سیدھا ہے تو فیضان ہوتا ہے لیکن ٹیڑھا ہو گیا یا نہیں اللہ پہلی امتوں کو کو کو جیسے ٹیڑے چلے ہم نے ان ٹیڑا کر دیا چلو جاؤ اب وہ فیض نہیں نہیں ملے گا جو جو مل رہا تھا کیوں یہ قائم رہے اس لیے تعالیٰ کے نیک بندے تھے فی العلم وہ یہ دعا مانگتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نقل کی اللہ نے وہ یہ کہتے تھے اللہ ہمارے دل چیڑے نہ ہو جائے ہمارے دل چیڑے نہیں بنانا ہمارے دل چیڑا مت کرنا اور کیا کرنا کہ وہ حب لنا ملتن کا رہنا اپنی طرف سے ہم کو رحمت دیجیے یہ رحمت سے مراد استقامت ہے حب لنا ملتن کا رہنا اپنی طرف سے ہم کو استقامت اور پابندی نصیب کیجیے دل چڑے نہ ہو جائیں آپ تو بہت دینے والے ہیں آپ تو بہت دینے والے ہیں وہ علم والوں نے استقامت مانگی نبیوں سے اللہ نے استقامت کا تقاضا کیا اور وہ حضرات شکر گزاری کے ساتھ پابند رہتے ہیں یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سے دکھاتا ہے پابند رہنا بہت پسند ہے حدیثوں میں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے اس پر بندہ پابندی کرے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو تھوڑا ہی ہو پابندی کریں ہاں جس سے کامت یہ مطلوب ہے وہ ضروری ہے دین میں ہاں کھیلنا بنا رہے کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا کبھی کیا کبھی نہیں کیا جی چاہ تو کیا جی نہیں کیا تو نہیں کیا یہ نہیں ایسا نہیں آمد رہے آمد رہے اور ڈرے اللہ سے ایسا نہ ہو کہ میں نے ٹیڑھا اپنے آپ کو ٹیڑھا کیا وہیں سے ٹیڑھا اللہ تعالیٰ دل چڑھا کر دے اللہ کی نہیں رحمت نعمت کا تو امیدوار رہے آدمی لیکن اللہ کے بے نیازی سے ڈرے اللہ بہت بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بے نیاز ہے اس لیے اللہ کے بے نیازی سے ڈر ہے کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے اللہ کے تو لشکر کے لشکر ہیں اس کے کاموں کے لیے کتنے فرشتے ہیں اطاعت کرنے کے لیے ہاں وہ کتنی مخلوق ہے اللہ تعالی کی جس کو اللہ نے مشخر کیا ہے مسخر کیا ہے مسخر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کام میں لگا دیا ہے وہ وہی کام کریں گے جس کام نے ان کو لگایا ہے پہاڑوں کے جملے کو ہمیں پہاڑ اپنا کام کریں گے سمندر اپنا کام کریں گے ہوا اپنا کام کرے گی آگ اپنا کام کرے گی سورج اپنا کام کرے گا چاند اپنا کام کرے گا تسخیر تصویر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کام میں لگا رکھا ہے وہی کام کریں گے ادھر ادھر ادھر نہیں ہوں گے ادھر ادھر نہیں ہوں گے کیوں کام میں لگایا ہے اور احسان کیا ہے کہ ان کو کام میں لگایا ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے یہ کہا اللہ نے بنی آدم سے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو پابند کیا ہے کام میں لگایا ہے اور تمہارے کام میں لگایا سخر ما الارض زمین کی تمام چیزوں کو ہم نے مشکر کیا ہے تمہارے کام میں لگایا آگ ہو پانی ہو ہوا ہو تو ہے یہ سمندر تمہارے کام میں جانور تمہارے کام میں مسخر ہے سبحان اللہ جی سخر اللہ کنالکر سواری دعا نہیں پڑھتے گھوڑا ہاتھی اونٹ کتنے طاقتور ہے لیکن آپ کے تابے ہیں آپ کے تابے ہیں جی، ہاتھی جاتے ہیں سڑک پر جا رہا ہے وہ ہماری طرف چلے گا گاڑیاں ہماری طرف چلتے ہیں اپنی پانی طرف یہ بھی اپنی ہماری طرف چلتے پابند کر دیا سب چیزوں کو پابند کیا آدمی پابند رہے ہمیں پابندی کا حکم دیا ہے اس ہو کام چھوٹے نہیں ہاں اچھے حالات آئے تو شکر گزاری میں ناگوار حالات آئے تو یہ صبر کے ساتھ صدر کے ساتھ پابند رہے حالات امتحان ہے حکم میں کامیابی ہے حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں اور حکم حکم کامیاب کرنے کے لیے ہوتے ہیں حالات میں حکم پورے ہو گئے آدمی کامیاب ہو گیا آدمی کامیاب ہو گیا حالات گزر جائیں گے اور جو عمل کیا ہے وہ باقی رہ جائے گا جو عمل کیا ہے وہ باقی رہ جائے گا حالات گزر گئے جیسے رمضان گرمی آیا گزر گیا جو روزے رکھے عبادت ہو وہ باقی رہے گی گرمی دن ہے گرمی کے ہاں گرمی ہے اور رمضان آ گیا کیا کریں گے مشورہ کریں گے یہ روزہ رکھے نہیں رکھے ایسا حکم ہے ایسا حکم نہیں ہے حکم کیا ہے شو لے رو یا و وفتے رو لے رو یا دیہی چاند دے کر روزہ رکھو پھر چاند دے کر عید کرو بس چاند ہو گیا یہاں کہ شو کرو یہ کون سا مہینہ ہے یہ مئی ہے جون ہے یا مئی جون آ رہے یہ بہت لمبے دن ہے بہت گرمی ہوتی ہے راتیں بھی چھوٹی ہو گئی بھی پڑی ہے شہری بھی کھانی ہے آرام بھی کرنا ہے عبادت بھی کرنی ہے ہاں یہ سب بھی یہ گزر جائیں گے حکموں پر زندگی سومو لے رو ہی واہ رو لے رو جاتی ہی چاند دیکھ کر روزہ شروع کر دو جب پھر دوسرا چاند نظر آ رہا کر دو کون سا مہینہ ہے کون سا موسم ہے کچھ نہیں ہماری عبادتیں کمری حساب پر چلتی ہے کمری حساب پر چلتی ہے عبادت ہے ہماری رمضان بھی حج بھی حج کبھی گرمی موسم میں آوے گئے ستویاں چلتی ہیں ہے ستویاں چلتی ہے وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اس سے باقی نیچے ہو ہونے کی وجہ سے تو حج یہ حج اپنے وقت پر آئے گا الحج جو ہے معلومات گرمی ہو سردی ہو سردی ہوتی ہے مدلف میں سلے ہوئے کپڑے پہن دے سکتے سوٹر پہن دے سکتے کوٹ نہیں پہن سکتے ٹوپ نہیں کچھ نہیں کے نیچے پڑی ہوئی مخلوق میں لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے جی ہاں یہ کون لوگ ہیں یہ حکم والے ہیں یہ حکم والے ہیں یہ ہر حال میں حکم پورا کرتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ ہمیں نصیب لے کہ ہاں کہ اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اگر پابند ہو گیا بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کا انعام بھی دے گا اور حالات کا انعام بھی دے گا حکموں کا بھی انعام ملتا ہے اور حالات کا بھی انعام ملتا ہے ہاں، حدیثوں میں ہے کہ آدمی نے ٹھنڈ ٹھنڈ ہو رہی ہے بہت اور وضو کیا ٹھنڈے پانی سے گرم پانی میسر نہیں ہے تو اس کو وضو کا بھی ثواب ملے گا اور یہ ٹھنڈ کے وضو کا بھی ثواب ملے گا اس کا وضو الگ مکار ہے وضو کو پورا پورا کیا تھا ناگواریوں کے باوجود ناگواری کر کے بہت ٹھنڈ تھی بہت جاڑا مگر وضو اچھی طرح سے کیا گرم پانی ملا نہیں یہ بیماری تھی وضو کرنے میں تکلیف تھی پھر بھی وضو کیا مکارے کی تفسیر کی علماء نے ٹھنڈ ہے بیماری ہے نیند آ رہی ہے اور وضو کرنا پڑ رہا ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ ناگواری کا بھی بدلہ دیں گے اور وضو کا بھی بدلہ دیں گے مومن کے لیے اس کے حالات انعام بن جاتے ہیں انعام بن گئے کہ حالات میں حکم پورا کیا تو حکموں کا بھی انعام ملے گا اور حالات کا بھی انعام ملے گا یہاں جی دوپہر کی گرمی میں مسجد میں چل کر کے آیا ہے اور نماز با جماعت پڑی ہے مسجد گھر سے دور ہے کہ ہاں اس کا یہ گرمی میں چل کر کے آنا یہ اس کا بھی انعام نماز کا انعام تو ہے ہی جی ہاں اللہ کے راستے میں بھوک آئی یہ بھوک بھی لکھ لی جائے گی کہ اس نے اتنی بھوک برداشت کی تھی اللہ کے راستے میں پیاس آئی چل رہے ہیں پیدل پانی میسر نہیں ہے ہاں پانی میسر نہیں پیاسے ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ پیاس کا بھی نام لے کر یہ پیاس برداشت کی ہے ہار گئے چلتے چلتے کام کرتے کرتے ان کی تھکن اور یہ ہار تو تھک گئے یہ بھی لکھا جائے گا ان کی تھکن ان کی پیاس ان کی بوک اس کا بھی بدلا جائیں گے ہاں کام کا بدلہ تو اللہ دیں گے ہی اپنے فضل سے کے حق نہیں ہے اللہ پر کیوں کہ ہم اللہ کے اللہ کام نہیں کس رہے کریں گے روزی وہ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا روزی تو میں دوں گا لیکن اگر تم نے ہمارے حکم پورے کیے عبادت کے لائن کے دین کے لائن کے تو ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے وہ یہ تمہارا بدلہ ہے حالانکہ ہمارا بدلہ نہیں ہے ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے جان مال سب اللہ کا ہے اس لیے جی اس نے اس کو بدلہ قرار دیا کہ تمہاری عملوں کا بدلہ دیں گے اور کیسا بدلہ دیں گے گھوڑا چڑھا کر کے دیں گے ایک دس یہ تو کم سے کم ہے اور جس کو جائے اور زیادہ دے اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے تعلق میں اللہ کی وجہ سے تو بدلہ بھی دے اور اس کے نیکیوں سے گناہ بھی معاف کر دے نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے عبادتوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں صدقہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں روزوں میں گناہ معاف ہوتے ہیں حج میں گناہ معاف ہوتے ہیں ہاں مخلوق پر احسان کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو گناہ بھی معاف کر دے اور بدلا بھی دے اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حالات ایمان والوں کے لیے امتحان ہے وہ گھبراہے نہیں اس امتحان میں کامیاب اترنے کے لیے امتحان میں کامیاب اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی ہے اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرے ہاں۔ ناگوار حالات یہ ناگوار حالات یہی اللہ کے انعامات کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے سفر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں کہ حکموں پر قائم رہے تکلیف آئے تو اس کے جھیل لے ہاں۔ اور نافرمانی کرنے سے صبر کرے نافرمانی نہ کرے صبر کرے صبر کے درجے ہیں صبر علی الماسیت صبر الطاعت صبر علی النوائی فرمانی لکھا ہے کہ صبر کے درجے ہیں صبر علی الطاعت صبر علی الماسیت صبر علی النوائی کہ اللہ کے اطاعت پر صبر کرے عبادت کرے اطاعت کرے حکموں کی پابندی کرے اور اس میں صبر کرے اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرے گا کیونکہ گناہ کی عادت پڑ گئی ہے ہاں وہ عادت عداوت بنتی ہے گنا بنے لے جاتی ہے صبر نہیں ہوتا کہ نہیں صبر کرے اور گنا نہ کرے حرام سے بچے اور گنا نہ کرے حرام سے بچے یہ حرام سے بچنے والا یہ حرام سے صبر کر کے حرام سے بچنے والا اللہ تعالی کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے حدیثوں میں الناس حرام سے بچ جا تو پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے کہ حرام چھوڑ دیا صبر کیا صبر کیا حرام چھوڑ دیا حرام سے آمدنی زیادہ آتی تھی لیکن چھوڑ دیا اور صبر کیا اور کوئی ایسی عادت تھی صبر کیا یہ صبر کرنے والا آرام سے بچنے بچنے پر یہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی بشارت دی کہ تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے یہ راستے بتائیں کہ صبر کا راستہ شکر کا راستہ کے آمن بنا دیا اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو پابند کر دیتے شہید ابن مسیب مسیبین میں سے وہ فرماتے تھے کہ بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو نمازی کی پیٹ نہیں دیکھی تو کس کی پیٹ دیکھی کیا مطلب پہلی سب میں امام کے پیچھے بس نمازی کی پیٹ نظر نہیں آتی امام کی پیٹ نظر آتی ہے ہی سب کا نمازی سال ہو گئے ہمارے ایک ساتھی بوڑھا ہو گیا یعنی کہ تیس سال ہو گئے کبھی تین دن ناگا نہیں ہوئے تیس برس ہو گئے ہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی حالات ہمت دلاتے ہیں ان کے حالات ہمت دلاتے ہیں کہ کرنے والے کے لیے موقع ہوتے ہیں کرنے والے کے راستہ ہوتا ہے اللہ سے مانگے احرس على ما ينفوك واستعين بالله حضور فرماتے ہیں احرس على ما ينفوك واستعين بالله ایک ہی طریقے فرمائیے احرس على ما ينفوك واستعين بالله ہاں، جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا حرص کر اس کا حرص کر ہاں جیسے دنیا کی چیزوں کے حرص کرتے ہیں لوگ اور اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں یہ جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو ایمان اور اطاعت نفع دینے والی چیزیں ہیں یہ اس کا حرص کر ہاں۔ اور اللہ سے مدد مانگ اور کر لے اور آجیز نہ بن یہ ہمت نہ بن کر لے یہ فرمایا تو کرنے والوں کے لیے راستے کھلتے ہیں آدمی کرنے کا راستہ ہے اللہ اس کا راستہ کھولتے ہیں ہاں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں عمل چھوڑے نہیں عمل پر رہے چھوٹ جاوے تو کریں تصویر نہیں پڑی تصویر چھوٹ گئی کہ استغفار کرو اور ارادہ کرو کہ نہیں چھوڑوں گا پوری کروں گا انکار کرنا بھی اعراض ہے مگر بڑا اعراض اور عمل چھوڑنا بھی اعراض ہے لیکن ہلکا اعراض ہے حیران نہ کرے مونا موڑے اللہ سے مونا موڑے اللہ سے چھوٹ گیا بھول ہو گئی معافی مانگے یہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرا یہ کام چھوٹ گیا نہیں کروں گا مجھے غلطی نہیں کروں گا معافی چاہتا ہوں اللہ اسے چلاتے ہیں ایک وقت میں نہیں دوسرے وقت کر لے حدیثوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے تھے رات کو اٹھتے تھے کبھی کسی وجہ سے رات کا اٹھنا نہیں ہوا تو دن میں زبان سے پہلے پہلے بارہ رکھا پڑھ لیتے تھے کیونکہ رات اور دن ایک دوسرے کا بدل ہے یہ رات میں عمل نہیں ہوتا دن میں دن میں کر لے دن میں رات کو کر لے دن میں تجمی نہیں کوئی رات میں پوری کر لے رات میں پوری کر لے سونے سے پہلے کر لے کہ چوبیس گھنٹے میں رات اور دن یہ چوبیس گھنٹے ہیں یہ سب عملوں کے جہاز ہیں یہ عمل لے جاتے ہیں تو اپنا اپنا عمل ڈال دے رات دن لے جاتے ہیں اوپر راتوں کے عمل چڑھتے ہیں دنوں کے عمل چڑھتے ہیں ملب اللہ اللہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں ایک دوسرے کے نائب ہوتے ہیں دن میں کام لوگ رات کو بھی محنت کرتے ہیں دن کو بھی محنت کرتے ہیں رات کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے اور دن کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے رات کو بھی خزانہ کارخانے کھلے رہتے ہیں دن کو بھی کھلے رہتے ہیں ہاں کیوں کام کرنے کا وقت ہے رات کی ڈیوٹی ہے دن کی ڈیوٹی ہے رات اور دن کو اللہ نے ایک دوسرے کے تابے بنایا ہے تاکہ عمل پورا کرے احمد والوں کے لیے ہے عمل پورا کریں یہ تمہارے اعمال کو لے جائیں گے دن پورا ہوا تو دن کے عمل اوپر چڑھ جائیں گے رات عمال رات, رات پوری ہوئی رات کے عمل اوپر چڑھ جائیں گے کیریئر ہے کیریئر لوگ کیریئر کو کوالیئر سے کام کام کراتے یہ تمہارے عمل لے جائیں گے اوپر فکرا جو ہیں وہ بھی کیریئر ہیں فکرا کو پیسہ دیا غریب کو پیسہ دیا غریب کو ستیہ دیا یہ بس کہ کیا ہوا کہ میں نے کوریئر سے بھیج دیا ہے میں نے دنیا میں سسٹم یہ تمہارے پیسے تمہارا صدقہ یہ تمہیں وہاں مل جائے گا کیسے میں نے کوریئر سے بھیجا ہے یا کیریئر ہوتے ہیں گاڑیاں سامان لے جاتی ہیں وہ لکھا ہوتا ہے کیریئر بار برداری کرنا اللہ نے بنایا ہے ایسا امال کے لیے کے عمال پر استقامت ہو امال کے لیے آسانی ہو یورید اللہ بکم ولا بکم والر اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے دشواری کا ارادہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے دشوار کا ہے اس لیے یہ حضرت بہت بند رہتے تھے برسوں تک ہاں امن عمر فرماتے تھے کہ میں کبھی حجر اسود کا استعلام نہیں چھوڑوں گا کتنی بھیڑ ہو کتنا ہی ہجوم ہو وہ اسے پابند ہوتے تھے کیوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضرت کا استعلام کرتے تھے نواب نواب نے تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا پابند پابند ان کی مثالیں ہیں سلف کی حضرت علی فرماتے تھے تصدیق فاطمہ جب سے میں نے سنی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی فوت نہیں ہوئی پانچوں نمازوں کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ وقت کہ جب سے میں نے حدیث سنی کبھی فوت نہیں تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی فوت نہیں ایسا مجمع دادا علی کے سامنے تو سوال کر دیا اس نے میدان جنگ میں تھے اور اس میدان جنگ میں آپ رات دن مشغول تھے اور بڑی زبردست جنگ تھی اس نے کیا کیا تھا فرمایا کہ میں نے فاطمہ اس میدان میں بھی پوری کی تھی مثال دیتے ہیں استقامت کی دین میں مطلوب ہے کیونکہ دنیا حالات کا حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ حالات میں اپنا کام کر لو حالات کا انعام ملے گا اور حکم پورا ہوا ہے اس کا انعام بھی ملے گا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کام کو ناگواریوں کے ساتھ کیا ہے ایزا برداشت کر کے میرا کام کیا ہے وہ سبیلی وقاتلو وقتلو قدر دن کے بعد یہ ان کے بدلا جانے کی بات ہو رہی ہے ان کو میرے راستے میں ایزائیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ماننے ماننے کے حالات آ رہے ہیں پھر بھی یہ کام قائم ہے اس لیے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کو یہ انعام دوں گا اور یہ انعام دوں گا یہ بتائیں ان کی تعریف کی ہے اس لیے آدمی کیا کرے کہ ہمت سے رہے ہمت سے رہے اور اللہ سے مانگے نہ چھوڑے ہاں دشواری آئی پریشانی آئی تو پوچھے کہ میں اب کیا کہوں کا کام ہے مسئلہ پوچھے کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے سید کا کیا مسئلہ ہے کا کام ہے مشورہ کرے مشورہ کرے کہ یہ حال ہے میں کیا کہوں صاحب پوچھتے تھے اور حضور فرماتے پوچھا کرو تاکہ راستہ ملے پوچھنے والے کو راستہ بتانے والے ملتے ہیں سڑک پر آدمی جا رہا ہے اور ناواقف میں تو پوچھتا ہے ریلوے اسٹیشن کہاں ہے ڈاک ہے بتانے والے ملتے نہیں ملتے ڈاک اس راستے پر ہے اور کیا نام ریلوے اسٹیشن اس راستے پر ہے بس اڈا یہاں ہے پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے ہیں بزرگان سے پوچھا کرو پریشان نہ ہو ہاں، پریشان نہ ہو پوچھ کے چلو مان کے چلو پوچھنے سے آسانی آتی ہے طریقے بہت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شریعت طریقوں کا نام ہے شریعت طریقوں کا نام جو لوگوں پر حالات آتے ہیں تو ان کے طریقے ہیں یہ دوائیں الگ الگ ہوتی ہیں گولیاں بھی ہوتی ہیں پاؤڈر بھی ہوتا ہے چٹنے کی دوا بھی ہوتی ہے پینے کی دوا بھی ہوتی ہے لگانے کی دوا بھی ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی یہ ایک ہی قسم کی دوا ہوتی ہے کیوں کہ امراض مختلف ہوتے ہیں بیماریاں مختلف ہوتی ہیں میدے کی ہاتھوں کے لیے پھیڑوں کے لیے بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کی دوائیں ہوتی ہیں ان دواؤں کے پہنچانے کے راستے ہوتے ہیں سلا بدم کے لیے ہوتے ہیں روح کے لیے بھی ہوتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے اللہ تریف ہی دیتے ہیں شریعت طریقوں کا نام ہے اصول سب کے ایک طریقے الگ الگ نبیوں کے ذریعے سے طریقے کھلتے ہیں اور طریقوں میں آسانی ہوتی ہے یہ دوا یہ دوا یہ دوا پینے کی دوا ڈھانکنے کی دوا گولیاں انجیکشن سب بدن میں پہنچنے کے لیے ضرورت ضرورت مختلف ہوتی ہے وہی جانتے ہیں بول کیونکہ انجیکشن دینا ضروری ہے بولی دینا ضروری ہے ایسے انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ طریقوں کی وسط لاتے ہیں شریعت طریقوں کا نام ہے اسی سے کامیابی ہوگی نبی کے ذمے ہیں طریقے پھیلاوے کیونکہ لوگوں کے حالات الگ الگ ہیں امام نے حسین بیمار رہتے تھے کوئی بواسیر جیسی سخت تکلیف تھی وہ حضور سے نماز کے مسائل پوچھتے رہتے تھے اب کیسی نماز پڑھوں اب کیسے پڑھوں کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ بیٹھ کے پڑھو کہ بیٹھا نہیں جاتا کہ لیٹ کے پڑھو رکو کو سندھا نہیں ہوتا کہ اشارے سے کرو اس کو کہتے ہیں طریقے جسے آسانی آتی ہے ہم لوگ پوچھتے نہیں تو تنگی میں آ جاتے ہیں حضور انما شفا شپا سوال تنگی پریشانی کا علاج سوال کرنا ہے پوچھنا ہے کہ ہم میں کیا کروں یہ حال ہو گیا مشورہ کرے مسئلہ پوچھے دونوں ضروری ہے محنت ہے دین کی مشورہ کرو دین کا کام ہے حلال حرام کا مسئلہ ہے جائز ناجائز کا مسئلہ ہے کہ مسئلہ پوچھو تاکہ طریقہ بتایا جاوے طریقے کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی اسے سمجھ بھی نہیں رہے گی جیسا ماحول ہے ویسا کر لے گا جیسے عادت ہے ویسا کر لے گا یہ کافی نہیں ہے جیسا حکم ہے وہ ہو جائے سر یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی ذمہ داری ہے وہ بڑی برکت ہے اس کے اندر چاہے تھوڑا کرے لیکن سے کریں پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کریں گے تھوڑے کو اللہ زیادہ کریں گے جس سے تھوڑا ہوتا تھا اب اللہ زیادہ کریں گے اتنا سر یوسرا اتنا معلوم سر یوسرا یہ گھبرانے نہیں دشواری کے پیچھے آسانیاں آ رہی ہے رات کے بعد دن ہے اور دن کے بعد رات ہے ایسے دشواری کے ساتھ آسان میں آئے گی گھبرانے نہیں جو حال برداشت کیا ہے اللہ اس کا انعام دیں گے جو حکم پورا ہوا ہے اس کا انعام بھی دیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے مندوں کو نبیوں کے ذریعے سے استقامت کا حکم دیا ہے تاکہ دین قائم رہے اور وہ دین پر قائم رہے استقامت کا اثر پڑتا ہے جب آدمی پابند ہوگا تو اس کا اثر پڑے گا ہاں، عمل کا اثر بھی ہے عمل کا اجر بھی ہے دونوں عمل میں عملوں کا اثر اور عملوں کا اجر دونوں بتایا پابندی کرے وہ اثر بھی آئے گا وہ اجر بھی ملے گا آپ فضائل پڑھتے ہیں تو دونوں باتیں ملے گی عمل کا اجر اور عمل کا اثر یہ تحجد بڑا کرو کہ اس میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے یہ اثر بتایا کہ بدن میں تندرستی بھی آئے گی وہ گناہوں سے کو تحجد کی نماز روکنے کا نظریہ بنے گی تو ہے ہی یہ جنت کے بالا خانوں میں راتوں کو جاگنے والے وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے یہ ان کے پہلو ان کے بدن بستروں سے الگ ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے ان کے لیے یہ ہے اور وہ ہے جنت کے بالا خانے یہ ان کا ہے کسی بزرگ کا ان کے ساتھ لکھا نا فضائل میں کہ ہم نے روشنی یہ قبر کی روشنی کس میں پائی کس میں پائی تحجد کی نماز میں یہ تحجد کی نماز میں قبر کی روشنی دکھائی سامانوں کا میرے دوستوں اثر بھی ہوتا ہے اجر بھی ہوتا ہے دنیا میں آخرت کی خیر آتی ہے اس کے آثار میں دنیا کی خیر اور اس کے اجر میں آخرت کی خیر اس لیے استقامات اور اخلاص کرے اللہ کے لیے کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے اور کوئی غرض نہیں اور کوئی غرض نہیں اللہ راضی ہو جائے گا آخرت بنے گی یب تکون فتلم بن اللہ کے حبل یب تکون فتلم بن اللہ عبرِانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ کے فضل کے تلبشار رہتے تھے اللہ فضل فرما دے بس فضل میں سب کچھ آ جائے گا جنت بھی فضل سے ملے گی حدیثوں میں کہ تمہارے عمل سے جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی اور اللہ کا فضل یہ بہت وسیع ہے کتے کو پانی پلانے والے کو بھی جنت ملے کیا ہے کہ فضل ہے تو یہ حضرات اللہ کا فضل مانگتے تھے کہ فضل میں سب کچھ ہے اور کہ اللہ راضی ہو جاوے بس وہ جب دنیا میں پھرتے تھے اللہ کے کام کو لے کر کے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں بس ہم اپنے دین پر محنت کر کے اللہ کا حکم پورا کر کے کیا چاہتے ہو کہ آخرت بنائیں گے اللہ کو آخرت پسند ہے اللہ کو آخرت اللہ کو آخرت پسند ہے اللہ کو آخرت نے تمام اور خلوط دیا ہے یعنی آخرت باقی رہے گی آخرت خیر و وقت یہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہ دنیا یہ تھوڑی ہے وہ فنا ہونے والی ہے اس کی صفت ہے تھوڑی اور فنا ہونے والی دنیا دنیا تھوڑی اس کا فنا ہونا یقینی اور آخرت کے باقی رہنے والی ہے بہتر ہے بہت دھیان میں خوش ہو جائے گا اپنی آخرت میں نہیں ہوئی دیکھ کر کے ساری مشکلیں اور ساری مصیبتیں بھول جائے گا ہے نا شیطان آدمی کو حالات سے ڈراتا ہے لیے آدمی کرنا سے گھبرا جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ کام کرو گے ہم فضل کریں گے ہمارا فضل شامل حال ہو جائے گا شیطان ڈراوے نفس سے گھبراوے دنیا ملامت کریں یہ ہو جائے دنیا پورا فضل کرے کہ دیکھو یہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے یہی کام ہے کوئی بات نہیں اس پر صبر کر لو اور اپنے نفس کو یا اپنے نفس کو ترغیب لو اللہ تعالیٰ نے ترغیبات اتاری ہے کیونکہ نفس گھبراتا ہے چھوٹے بچے کی طرح سے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں چاکلیٹ دیتے ہیں ٹوپی دیتے ہیں پھر وہ اپنا کام کر رہا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر چاکلیٹ بھی مانگتا پھر ذمہ داری سمجھ میں گئی ایسے ہی یہ بس جب ذمہ داری سمجھ میں آئے گی تب آگے بڑھے گا اللہ کی طرف اور اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اللہ کی دین ہے کہ آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتے ہیں اس لیے دین دین میں میں یہ استقامت کا پہلو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اس دین کے تقاضوں پر ہاں، اعمال میں اخلاق میں خدمت میں ان عمل اپنے آپ کو استقامت پیدا کریں چاہے تھوڑا ہی ہو ان اللہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اللہ آگے بڑھا دیں گے تو سب کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہاں۔ پھر جو جو چیزیں جو جو تقاضے رکھے جائیں اسے بھی پورے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے استقامت